پاکستان پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے ملی مسلم لیگ کے بیٹے امن کی سب لائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے ملی مسلم لیگ کے بیٹے امن کی سب لائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کل سب کو بتلایا تھا آج بھی ہم سمجھائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کل سب کو بتلایا تھا آج بھی ہم سمجھائیں گے کل سب کو بتلایا تھا آج بھی ہم سمجھائیں گے ملی مسلم لیگ کے بیٹے امن صبح لائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائے گے یہ نظریہ پاکستان اس پر ہم سب کا ایمان اس پر قربان جان ہم سب کر کے دکھائیں گے یہ نظریہ پاکستان اس پر ہم سب کا ایمان اس پر قربا مال اور جان ہم سب کر کے دکھائیں گے اس پہ قربا مال اور جان ہم سب کر کے دکھائیں گے ملی مسلم لیگ کے پیٹے امن کی صبح لائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے استحزال زدہ انسان بچے اور جوان سب سے ہلالی پر چمکی چاؤں میں سکھ پائیں گے استحزال زدہ انسان بوڑھے بچے اور جوان سب سے ہلالی پر چمکی چاؤں میں سکھ پائیں گے سب سے ہلالی پر چمکی چاؤں میں سکھ پائیں گے ملی مسلم لیگ کے بیٹے امن کی صبح لائے گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے قربا کر کے خون جگر ظلمت کی ہر ایک راہ پر ہر ایک شب سے ٹکرا کر رنگ سہر بن جائیں گے قربا کر کے خون جگر ظلمت کی ہر ایک راہ پر ہر ایک شب سے ٹکرا کر رنگ سہر بن جائیں گے ہر ایک شب سے ٹکرا کر رنگ سہر جائیں گے ملی مسلم لیگ کے بیٹے امن کی صبح لائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے لے کے رہیں گے آزادی خون شہیدا کی وادی قائد نیتا جس کو کہا شہرگ ہم چھڑوائیں گے لے کے رہیں گے آزادی خون شہیدا کی وادی قائد نیتا جس کو کہا شہرگ ہم چھڑوائیں گے قائد نے تھا جس کو کہا شہرگ ہم چھڑوائیں گے ملی مسلم لیگ کے بیٹے امن کی صبح لائے گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائے گے علم و عمل بھی خدمت بھی کلمہ حق کی سیاست بھی ساتھ ہے رب کی نصرت بھی اب نہ کبھی رک پائیں گے ساتھ ہے رب کی نصرت بھی اب نہ کبھی رک پائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے بلی مسلم لیگ کے بیٹے امن کی صبح لائے گے پاک وطن کے اے لوگوں دیکھو اور ہم کو جانچو ایک تاریخ کا رخ موڑا ایک تاریخ بنائے گے ایک تاریخ کا رخ موڑا ایک تاریخ بنائیں گے بلی مسلم لیگ کے بیٹے امن کی صبح لائے گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے ملی مسلم لیگ کے بیٹے امن کس لائیں گے